شاہ ولی اللہ مسجد دہلی رحمت اللہ علیہ یہ بات بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے جب اللہ بالغاہ چوری کی اور کچھ اہم چیزیں بیان کرنے کے بعد اب یہ آخری جملے ہیں کے جن میں کوئی ایسی تشریح کی بات تو بظاہر نہیں ہے انہوں نے تین چیزیں پہلے بیان کی ایک تو یہ کہ انہیں

بھی دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک نہیں آئے فرمایا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چوتھی جو وجہ تھی اس کتاب کے لکھنے کی اس کے بیان کرنے سے پہلے ببئی نما انفی ضالی کا اور میں اس تردد میں تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کام کروں نہ کروں مجھ پر ایک گناگو ہونے کی کیفیت یعنی تو مجھے یہ بتا دیا گیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کام لے گا لیکن ابھی کیا صورت ہوگی میری آج تعداد جائیداد ہے اس کے مطابق یہ کام ہو سکے گا نہیں سکے گا تو فرمایا کہ میں اس بارے میں تردد میں تھا اور تردد کا یہ حال تھا کہ سے موٹی چلن و اخر اخرا آگے بڑھاتا تھا اور ایک پاؤں پیچھے کرتا تھا محدث سیفی رحمت اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی تھے اور پھلت کے رہنے والے تھے اور بڑا اللہ نے انہیں ذوق فرمایا تھا بہت زیادہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے بالکل آخری ایام میں جو بہت قریب رہے ہیں اور جن کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے کام کی باتیں بتائی تھی کہ وہ فرق تھے اور بڑا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عنایت فرمایا تھا اگلی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں آدمیوں کی پہچان میں کیسا ملکہ تھا اور انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ رات یا کلت کے یہ رہنے والے تھے کلت ایک قصبہ ہے وہاں اب بھی ان کی بعض چیزیں محسوس ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال عنایت فرمایا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دو بال دیے تھے خواب فرمایا تھا یہ رکھو تو جب یہ اٹھے ہیں تو وہ دونوں بال صلی اللہ علیہ کے پاس محفوظ تھے ان میں سے ایک کلت میں ہے پھر کلت میں ان کے پاس ایک پگڑی ہے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاہ شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھتے رہے یشما عاشق صاحب باندھتے رہے پھر ان کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے اس پگڑی کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑا خانہ بھی کہ جہالت نے یہ کرتوت کیا اور یہ کام سکھایا کہ وہاں بھی جہالت ہو گئی شاہ ولی اللہ کی مدرسہ ختم ہو گیا اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی میں دہلی جو برباد ہوا ہے اس میں سے ایک یہ اونچا محلہ تھا آباد ہو گیا اور تختیاں تک لوگ اٹھا کر لے گئے شہید جو تھے چھت میں پڑے ہوئے تختے جو لگے ہوئے تھے سب لوگ اخاڑ کر لے گئے اور پھر آ کر ایک ہندو نے وہ جگہ خریدی کے نام کا بورڈ لگ گیا ہم نے دیکھا تھا کوئی چیز ایسی نہیں رہی ہے جس سے پتا چلے گی اتنی بڑی حویلی یہ ایسا مدرسہ تھا جس نے بر پاک میں انقلاب برپا کر دیا کی وجہ سے کتابیں مخصوصات یہ سب چیزیں پلٹ چلی گئی تھیں اور پھر جہالت کی لوگ چلاتے رہے ان کتابوں کو تنور میں ڈال کے روٹیاں پکا دی پکا دی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کلمی روز چلائے جاتے یہ حشر ہوا اس علم کا جو صدیوں سے مسلمانوں کی میراث یہی حشر اسپین میں بھی ہوا اسپین میں بھی مسلمانوں کی جو کتابیں تھیں اتنی محبت تھی ان لوگوں کو کتابوں پہ اس زمانے میں سونے کے پانی سے کام کرواتے تھے یہ جو ہاتھی کا دانت ہوتا ہے اس سے کام کروایا جاتا تھا بہت چمڑے سے کام کرواتے تھے اس لیے جب اسپین میں مسلمانوں کی کتابیں چلائی گئیں تو اس میں منو کہتے ہیں کہ سونا جل گیا سونا اور اور چمڑا اور اتنی قیمتی چیزیں اس کی کہ جلدیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور اتنا ظلم تھا کہ کتابیں بھی چلائی گئیں اسپین میں اور مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی کوئی شخص نہا نہیں سکتا عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تو وہ نے کہا کسی مسلمان کے نہانے کی اطلاع مل جائے اس کا سر اڑا تو مسلمان کسی صورت میں نہا نہیں سکتے جس نے ذرا ہمت کرتی کہ ناپاک ہو گیا فاسقی ناپاک کوئی تصور نہیں رہنے دیا اور جبرن انہیں عیسائی کرتے رہے آپ نے سوئچ پین اب بھی چلا جائے حالانکہ دیکھو کتنے سو سال ہو آٹھویں صدی کے بعد ساڑھے چھ سو سال ہو گئے تو اب تک اربوں کے آس ایسے پتا چلتا ہے کہ ابھی عرب ہیں اور ابھی عرب نکلے ہیں اتنے زبردست آثار پائے جاتے ہیں چمڑے کے مشکیزے جو ہمارے ہاں اب نظر ہی نہیں آتے اسپین میں آپ کو مل جائیں گے تو انگریزوں کو آپ دیکھیں گے بالکل اربوں کا لباس پہنے ہوئے بہت چیزیں وہاں مل جاتی ہیں وجہ اس کی بنیادی طور پہ کیا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی تہذیب اتنی غالب تھی کہ انمت نقوش نے چھوڑے ہیں بالکل اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے ان کی کتابیں ایسی ایسی چیزیں تھیں جو بالکل قلمی تھے اور قلت منتقل کر دیا گیا تھا حضرت کا کتب خانہ اور پھر قلت میں حضرت کے کتب خانے میں بس اسی طرح جو بعد والے لوگ آئے وہ چولہے میں ڈال کے پکاتے رہے روٹیاں رکھتے رہے سردی میں آگ تاپتے رہے انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کس چیز کو چلا رہے ہیں اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی بہت سی کتابیں ملتی نہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نسخہ ہوگا اگر لوگ اس کو تلاش کریں تو حضرت کہتے ہیں کہ محمد عاشق جو میرے بھائی تھے اور میرے نزدیک بڑے عزت والے تھے انہوں نے یہ بات محسوس کی بھانپ گئے بے منسلت حاضر علم و فضا علم کی کیا منزلت ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے یعنی یہ بیان کرنا کہ شریعت کے حکم میں کیا حکمت ہے اور شریعت کو عقل کے مطابق پیش کرنا اس میں کتنی فضیلت ہے اور کتنی زبردست یہ چیز ہے وہ انہیں پتہ چل گیا ان کو وہ الحم ان اور انہیں یہ الہام کیا گیا کہ یہ جو نیکی کا کام ہے نا یہ پورا نہیں ہوگا اللہ بے ہی جب تک کہ اس کام کے لیے پورے نہ کیے جائیں اس کام میں جو دقائق ہیں اور جس کام جس یہ کام شریعت کے کس حکم میں کیا حکمت ہے اس میں جتنی باریکیاں ہیں اور جتنا عظیم یہ علم ہے جب تک اس کا حق نہ ادا کیا جائے گا اس وقت تک نہیں پتا چلے گا انہیں یہ سعادت نیکی الہام کی گئی یعنی اللہ نے انہیں توفیق دی تھی وہ عرفا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اور یا وہ جان گئے کہ انہو لا یتیسر لہو الوصول علیہ الا بعد مجاہدت الشکوک والشبہات یہ کام کہ اس پورے دین کو عقل کے مطابق ثابت کریں الوصول و علیہ اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ شکوک اور شبہات جو ہیں ان کا مقابلہ نہ کیا جائے وہ مقابل رسل اختلاف امنافذات اور اس کے ساتھ ساتھ اس راہ میں جو تکالیف جو مسائل جو جو ایسی چیزیں جو ہمت توڑنے والی ہیں ہمت شکن ہیں جب تک ان کا مقابلہ نہ کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کام کو پورا کیا جائے اور یہ اختلافات اور تناقضات کی سختیاں ان کو جھیلنا پڑے گا محمد عاشق کو یہ پتا چل گیا اصل بات یہ ہے کہ ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے اور زمانے کی زبان میں بات کرنا یہ شریعت کا خاصہ ہے اور اس نقطے کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ جتنے بھی اخلاق سے کام کریں کام کا انجام نہیں جتنے مرضی اخلاق سے اور جتنی مرتبہ وضو کر کے اور جو مرضی آیات پڑھ کے ماں اگر پانی رکھے گی ہنڈیا میں ڈال کر تو جتنا بھی اس پہ کچھ کر لے لیکن وہ پانی کا پانی رہے گا دودھ تو نہیں سکتا اس کا اخلاص اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی کرامت دکھا دے تو ایک الگ بات ہے مگر ہوتا وہی ہے کہ انسان زمانے کی جو زبان نہیں جانتا وہ پیچھے رہ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے یہاں خط لکھے عیسائیوں کو خط لکھا روم میں مصر کے بادشاہ کو خط لکھا افشا کے بادشاہ کو خط لکھا طبقات اب ساتھ دیکھیں آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سو سے زیادہ گرامی نامے ملتے ہیں جو مختلف قبائل مختلف حکمرانوں اور سرداروں کی طرف لکھے گئے اور بنیاد کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اسلام کی دعوت دینی تھی اور اسلام کی اس دعوت کے لیے اتنے اہم کام کے لیے اصولی طور پر سوچا جائے تو بھیجنا تھا تو رضی اللہ کو قبی رضی اللہ کو عمر رضی اللہ کو بن الجرار رضی اللہ کو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا کہ سوال جواب کریں پوچھیں آخر تم میرے نمائندے بن کے جا رہے ہو تو نمائندگی کے لیے بڑے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا حضرت دایا کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اس طرح کے چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا جو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی شخصیات حکمت کیا تھی حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ ہر جگہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے تھے اور جہاں بھی سرحدی علاقے ہوتے ہیں وہاں عام طور پہ پٹی پہ جو آبادی ہوتی ہے وہ دونوں ملکوں کی زبان جانتی ہے کیونکہ ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ زبانوں سے واقفیت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اور انہیں فرمایا دیکھو ایسے اختلاف نہ کرنا جیسے جیسے عیسیٰ علیہ صلاح السلام کے حوالیوں نے اختلاف کیا تھا یہ میرے خطوط ہیں لے جاؤ اور ان لوگوں تک پہنچا دو اس لیے کہ کو دعوت دینی تھی ان کی زبان کا جاننا ضروری یہ زبان اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لکھانے اور ہم نے کسی رسول علیہ سلاۃ السلام کو رسالت نہیں دی مگر یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کی زبان نہیں آ کے کام لیے جو لوگ قوم کی زبان نہیں جانتے وہ کام نہیں کر سکتے جتنا بھی اخلاص کیوں نہ ہو جتنی بھی محنت کیوں نہ ہو اس پہ اللہ کے یہاں اجر ملے گا باقی وہ یہ چاہیں کہ کام آگے بڑھ جائے کام نہیں بڑھ کیونکہ اسباب اور وسائل یہ ساتھ نہیں دیتے تو اسباب اور وسائل ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے متعلق کئی جگہ ہم آپ سے انشاءاللہ اگر خیال میں رہا تو عرض کریں گے کہ کار مارکس نے جو فلسفہ وہاں دیا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کیا چیز سیکھتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا زمانہ تقریباً ایک دفعہ سترہ سو ساٹھ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا اسی زمانے میں وہاں پہ نیا فلسفہ اور یہ چیزیں ترقی ہو رہی تھی فرق کہاں آ کر پڑ گیا اللہ کی تقدیر کی بات الگ ہے جو خدا کے فیصلے ہم اس کے پابند اس اعتبار سے تو نہیں ہمیں کیا معلوم اللہ نے کیا فیصلہ کیا یا نہیں کیا ہمیں اپنا کام کرنا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہ اسباب اور افراد میسر نہیں آ سکے جو افراد اسباب وہاں میسر قوم اتنی پڑھی لکھی تھی وہاں پہ ہیگل کے فلسفے نے ایک عرصے سے اپنا اثر جمایا ہوا تھا کان جیسی بڑی شخصیات جرمن سے پیدا ہوئی اور جب کال مارکس آیا ہے اس یہودی نے جو سارے اپنے فلسفے اور یہ چیزیں لکھی ہیں اور اس نے جو کام کیا ہے اٹھائیس برس میں جا کر کتاب صبح آ جاتا تھا شام کو اس لائبریری سے تھا ابھی تک وہ کرسی محفوظ ہے لندن میں ہم نے دیکھی جس پہ بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا اور اور فاقہ کا یہ حال اس کا بھی تھا کہ وہ ایک دن باہر نکلا شام کو اور گر پڑا لوگوں لوگ جانتے تھے کہ بڈا روز آتا ہے کتابیں دیکھتا ہے لکھتا پڑھتا ہے شام کو انہوں کچھ کھانا وانا کھلایا اس سے ٹھیک ہو گیا تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تو اس نے کہا پیسے نہیں کون کام لیکن کون پڑی لوگ جانتے تھے کہ یہ کیا کام ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمنا کے مطابق تو انقلاب نہیں آیا وہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جرمنی میں اس کمیونزم کے انقلاب کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے لیکن تقدیر یہ تھی کہ وہ جا کر روس میں ہوا انیس سو سترہ میں اور انیس سو سترہ میں جو انقلاب برپا ہوا ہے اس نے مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا اتنا نقصان ہاں۔ کیا کہ اب جو کچھ امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں آدھا بھی اس کی کہ انہوں نے نظریات تبدیل کر اتنا مارا ساری خانقاہیں برباد نمبر ملا دیا کے پابندی جس نے کہا اسلام یا کوئی بھی مطلب عیسائیت نکل ہے اور زمانے میں لوگ پھر بھاگے ہیں حرمین شریف میں وہ روس کی نسلیں پھر بھاگتی ہیں وہ عراق جا کر

شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی گئی شاہ صاحب تو اگر لوگ مل جاتے اچھے جو ان کے پیغام کو جانتے اور پڑھی لکھی قوم مل جاتی تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی چیزیں اس کا اس کا مقابلہ ہی کیا ہو سکتا ہے خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ یہاں اس کے پیچھے وہی کام کر رہی اللہ کا پورا دین تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر تھی اور وہ اس آسمانی روشنی سے محروم تھے اس نے ایک فلسفہ دیا اور اس فلسفے میں معاشی طور پر جو چیزیں ناکام ہو گئیں اور دنیا نے دیکھ لیا کہ معاشی اعتبار سے ان کا فلسفہ نہیں چل سکا شاہ صاحب رحمت اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو پھر محمد عاشق جو تھے انہیں خدا نے یہ توفیق دی اور انہوں نے بڑا سوچا اس بات پہ خدا نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے کہا یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب کہ مجاہدہ کیا جائے مجاہدہ کس بات پہ زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ نے جب اپنے حوالیوں کو بھیجا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر تبلیغ کرو تو ان میں سے ایک حوالی جو تھا وہ شام سے سسلی چلا گیا اس لیے کہ شام اور سکلیا مسلمانوں کا جو نام تھا جو ہے اور اٹلی ایک دوسرے کے مقابلے میں لیبیا کے مقابلے میں ہی پڑتا ہے تو بحری جہازوں کے سفر تھے یہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے جا کر ان لوگوں کو کیا ہوا کہ عیسائیوں کی روایات میں بھی آیا ہمارے یہاں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کی زبان بدل دی یعنی رات کو کچھ اور زبان بول رہے تھے صبح اٹھے تو وہ اسی علاقے کی زبان بول رہے تھے جہاں انہوں نے جس زبان میں جا کر تبدیل کر دی یہ چیز ان کے ساتھ ہو گئی ایک ہے کہ زبان اور ایک ہے زمانے کی زبان زمانے کی زبان سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ دیکھو پچھلی صدیوں میں زبان یہ چلتی تھی حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم میں راج میں گئے یہ چیزیں تھیں یہ یہ چیزیں دیکھی فلاں بزرگ کا یہ کرامت تھی فلاں نبی علیہ صلاح السلام کا یہ معجزہ تھا یہ چیزیں تھیں لوگ چپ کر کے سنتے تھے چلے جاتے تھے کہتے تھے جی بالکل ٹھیک والد صاحب نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے بالکل مفتی صاحب کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے جتنے جتنے اب آگے چلتے جا رہے ہیں لوگ اور اقلیات کا غیر معمولی لوگوں پر غلبہ ہوتا جا رہا ہے اچھا ہے برا ہے یہ ایک الگ ہے لیکن اب زمانے میں وہ زبان نہیں دی اب آپ کسی سے بات کریں وہ کہتا ہے کیوں ایسے کیوں کریں سود کیوں آرام ہے اگر سود حرام ہے تو بینکنگ کا آپ کے پاس کیا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے بینکنگ کا کیا ہوگا وہ کہتا ہے آپ تصویر کو حرام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے شریعت میں آیا لیکن اب زمانے میں تصویر کے بغیر کام نہیں ہوتا اب آپ بتائیے کیا کریں تو زمانے کی زبان میں لوگوں کو سمجھانا کہ اس دین میں یہ حکمت اس دین میں یہ چیز آپ اس کی متاثر مثالیں دیکھ سکتے ہیں مثلا یہ کہہ دیتے تھے پہلے اور اتنا کافی ہو جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو دیکھا بیت اللہ شریف میں اور مٹا دی اور تصویروں میں یہ دکھایا گیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ تصویریں بنائی ہیں خدا انہیں برباد کرے کیا میرے ابا اجداد اور انبیاء علیہ السلام کی کام کیا کرتے آدمی نے سن لیا ہمارے زمانے میں یہ حدیث بیان کرو تو اسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ بیٹے یہ دیکھو تصویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں تو اربوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ جو جرم ہم کر رہے ہیں یہ ہم ہی نہیں کر رہے انبیاء علیہ السلام یہی کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی ہے تو اس لیے تصاویر کے ذریعے جرائم پھیلتے ہیں لہٰذا اس کی مخالفت ضروری ہوتی ہے اب یہ زمانے کی زبان کہاں سے کہاں پہنچتی پہلے کوئی حکمت بیان نہیں ہوتی تھی حدیث پڑھتی سنتی اب حکمت کے ساتھ بیان کرو پھر اس کو مطمئن بھی کرو پھر اس کے سوالات کے جوابات بھی دو یہ ہے زمانے کی اور زمانے کی زبان میں جب تک دین کی دعوت نہ دی جائے لوگ مان جاتے ہیں لیکن ایمان کا وہ جو درجہ ہے وہ نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ والسلام کے متعلق کہا کہ ابراہیم السلام آواز والا ہم نے ابراہیم علیہ اللہ والسلام کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہت دکھائی اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائی تاکہ وہ مرتبہ یقین جو نبوت میں حاصل ہے مزید اس کو جلا بخشیں مزید آگے بڑھیں تو زمانے کی زبان ایک تو جو لوگ بولتے ہیں اور ایک ایک ٹائم کی زبان ہوتی ہے امید ہے میں کر پایا ہوں گا انشاءاللہ وہ زبان نہیں ملتی تو نتیجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جب جاؤ جی ایک ہی جیسی بات ہوتی ہے جب جمعے میں جاؤ ایک ہی تقریر ہوتی ہے ہر دس پندرہ بیانات کے بعد وہی ہوتا ہے کیا سننا ہے کوئی نئی چیز تھوڑی ہوتی ہے تو وہ تو تب بھی بدلیں جب اس کے پیچھے مطالعہ ہو وہ تو تب بدلے جب یہ درد ہو کہ لوگ کس ذہن کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق کیا گفتگو کرنی ہے آپ ایک بہت اچھی کہانی ہے ایک بچے کو سنا لیں گے بچہ بالکل خوش ہو جائے گا وہی کہانی دو چار کسی بڑے کو سنائے پاگل ہو گئے ہو کیا بات کرتے کوئی عقل کی بات کرو تو زمانے کی زبان جو ہوتی ہے وہ مؤثر ہوا کرتی ہے اب زمانہ جو بدل رہا تھا مولانا عاشق صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ان کے دل میں ڈالی گئی کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے نا آگے کو تیرہویں چودہویں پندرہویں صدی اس میں لوگ بات کریں گے کلیات کی بات کریں گے حکمت کی بات کریں گے فلسفے کی تو یہ دین اس کے مطابق پیش کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ اس دین میں کیا حکمت اللہ تعالیٰ نے پچھلے ادیان کے مقابلے میں اس دین کو بدل دیا عقیدہ ہمیشہ ایک ران ہے یعنی اگر آپ سے دین کا نام دے لیں عقیدے کو تو دین ہمیشہ ایک رہا ہے پر مذہب ہم نام رکھ لیتے ہیں ان مختلف رسومات کا جو انبیاء علیہ صلاح میں تھی وہ بدلتی رہی ہیں کئی نمازیں بدل گئیں کئی زکات کا نصاب بدل گیا کئی روزے بدل گئے یہ چیزیں آخر پہ پہنچ کے خدا نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا کہ اب نمازیں پانچ ہی ہیں اب نی تبدیلوں سے اور اس کو قیامت تک چلنا ہے کیوں بھائی تک چلنا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی نبوت ختم ہونا خود اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس دین میں اتنی لچک رکھی جائے کہ زمانے میں جتنی بھی تبدیلی آئے یہ دین اس کو دوست کر لے پہلے برداشت کر اگر اس دین میں لچک نہ ہوتی اور اس کے احکامات میں زمانے کی قبولیت کی صلاحیت نہ ہوتی تو ختم نبوت کار بیٹھتی ہے وہاں ختم نبوت جب ہے اور یقیناً ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے اور ہم اس کے منکر کو کافی نہیں کہتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دین کو بھی دیکھنا ہے کہ وقت اور ذرائع اسی لیے اللہ نے اس میں دو چیزیں ایسی رکھی جو پچھلی کی امتوں میں نہیں تھی ایک اللہ تعالیٰ نے اشتہاد رکھا کہ جتنا جتنا ٹائم چینج ہوتا جائے گا نئے نئے مسائل آئیں گے اصول کے مطابق تم اشتہاد کرو گے بشرطے کے اجتہاد کی صلاحیتیں اور دوسرے اللہ نے اس امت میں یہ انعام رکھا کہ مجدد رکھے ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتے رہے وہ اپنے دین میں جو نئی چیزیں آ گئی تھی اس کو دور کرتے رہے اور جو دین کے مطابق بات تھی اس کی دعوت دیتے رہے تو تجدید اور اجتہاد یہ عیسائیوں میں نہیں تھا یہودیوں میں نہیں تھا کسی لیے وہاں گمراہیاں پہنچ اور کس امت میں تھا اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے ان یہودیوں میں جتنا خانقاہوں کا ان کا نظام ہے اور ابھی بھی اسرائیل میں خانقاہیں یہودی جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کی بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں فائلوں نے یہ شروع کی اور فائلوں زبردست مفکر تھا یہودیوں میں یعنی اس کا وہ درجہ تھا جو ہمارے یہاں شیخ سیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ یہ کسی بزرگ کا آپ نام لے لیں اس درجے کا وہ آدمی ان میں مانا جاتا تھا اس نے ایک نظریہ پیش کیا جب بات آئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی تو اس نے کہا کوئی بھی صرف تم گنوا لو اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے تم کہتے ہو رحمت یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے خدا کی رحمت انسانوں کی رحمت کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور پھر اس نے اس نے بس اللہ ہی جانتا ہے جان بوجھ کے کیا یا اس کو غلطی لگی اب اس کی نیت پہ کون واقف ہے مگر جو چیز اس کی گمراہی کا سبب بنی اس نے کہا اللہ کی ان صفات کو میں سے کوئی صرف جب تم بیان کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی بڑی کو محدود کر دو گے چھوٹا کر دو گے تو اللہ کی صفات کو بیان کرنا گمراہی ہے جھوٹ ہے تم ایسے نہ کرو نتیجہ یہ کہ پائلوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا اور قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا ہے یہودی تھے عیسائی تھے اب یہودیت کا اثر پڑا عیسائیت پہ عیسائیوں نے بھی اللہ کی صفات کا انکار کر دیا حالانکہ حضرت داؤد علیہ صلاح السلام کا باب آپ دیکھیں تو رات میں اللہ تعالیٰ کی صفات وہاں آتی ہیں کہ وہ مواف فرمانے والا ہے ایسا ایسا اچھی صفات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک لفظ نہیں ہے جملے ہیں کہ وہ رحم فرمانے والا ہے تو رحمان یہی ہوا نا تو ایک لفظ نہیں ہے جملے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات تھا مگر فائدوں نے انکار کیا جب اس نے انکار کیا اور لوگوں کو نظریہ یہ دیا کہ اللہ کی صفات کو بیان کرنا خدا کی توہین ہے معاذ اللہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ میں کوئی صفت نہیں ہے اس خدا کا کرنا کیا ہے بھی نہ وہ رحمان ہے نہ رحیم ہے نہ رزاق ہے نہ خالق ہے نہ مالک ہے نہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے نہ ان کی دعا کو سننے والا ہے نہ ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے تو اس خدا کا ہے کیا بغیر کسی مثال اور تشبیح کے معاذ اللہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کسی کے گھر میں پیدا ہو گیا نہ بچہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ اس کا دماغ ہے بس دل کی دھڑکن ہے چل رہا ہے دماغ میں شعور نہیں ہے وہ گوشت بڑھتا چلا جائے گا نا وقت کے ساتھ ساتھ اس بیکار کو کرنا کیا ہے اس چیز معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز کرنی ہے جس کو اسی اور اس کے مقابلے میں بچہ ہے سنتا ہے دیکھتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے چیزوں کو جانتا ہے حافظہ ہے پھر حافظ ہو جاتا ہے قاری ہو جاتا ہے ڈاکٹر ہو جاتا ہے انجینئر تو یہ صفات آدمی ہے نا اس گوشت ووشت میں اب کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی بن گیا اب تعالیٰ قانون کی صفات کا اگر انکار کر دیا جائے کہ اس میں کوئی صرف ہے ہی نہیں تو پھر ایسے خدا کا کرنا چاہے اس ایک قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا وہاں شدت سے انکار تھا اللہ کی بات میں یہودی مانتے ہی نہیں مدینہ منورہ میں کون قائد تھا کوئی بھی قرآن نے خود کہا ہے کہ بھائی ذافیل مسجد الرحمان جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو کالو مر رحمان کہتے ہیں کون رحمان انسجد ماں کام ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم کہتے ہو کون ہے رحمان خدا کو اللہ کو کچھ کو رحمان کون ہے ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم کہتے ہو اللہ دوسری مقام پر ایسے ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمان جب ہونے کا اللہ نے اسی لیے پھر جواب اللہ نے کہا الرحمان اور وہ نہایت رحم کرنے والی ذات تم پوچھتے ہو کون ہے بس البی البل اس سے پوچھ جو اس کی کو جانتا ہے اس سے سوال کر جو جانتا ہے کہ وہ کیسی بڑی ذات ہے قرآن اس معاشرے میں نازل ہو رہا تھا یہودی انکار کر رہے تھے اس انکار کر رہے تھے اللہ نے بھی ہر ہر آئس قرآن کریم کی دیکھو ان اللہ اللہ اللہ غفور الرحیم نے کے صفات کے نام آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں قرآن کی اکثر آیات کے آگے اللہ کے دو نام کیوں آ جاتے ہیں اس کی یہی ہے کہ یہ یہودیت عیسائیت خدا کی صفات کا انکار قیامت تک رہنا تھا اللہ نے اس معاشرے میں یہ نازل کیا تاکہ مسلمانوں کو اچھی طرح یہ بات پتا چلے کہ اللہ کی ذات ہی صرف نہیں اس کی صرف بات نہیں ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے تمہارے ایمان اور عقیدے کا حصہ یہ چیز فرق یہ تو ایک مثال آپ کو دی وغیرہ مذاہب میں ایسے فرق پڑتا ہے اور ایسی چیزیں چلتی ہیں تو زمانے میں جو کچھ آیا اس فائلوں نے دیا یہودی نے اب تک یہودیوں میں چل رہا ہے ابھی بھی اسرائیل میں اسی کے فلسفے کے مطابق یہ خانقاہیں اور یہ نظام موجود ہیں اور اس کے مقابلے میں یہاں کیا ہوا یہاں اب جو تبدیلی آ رہی تھی ان کے ہاں اچھا یہاں آپ دیکھو اس کے مقابلے میں جب یہاں صفات کے انکار کا مسئلہ ہوا یہودیوں نے انکار کیا ختم ہوئی بات چلتے رہے یہاں جب صفات کے انکار کا مسئلہ آیا مسلمانوں میں ایسے فرقے پیدا ہوئے جن کا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے مجدد پیدا ہوئے مجتہد پیدا ہوئے اب تک اس خطے کو گزرے ہوئے بارہ سو سال ہو گئے ہیں اب تک لوگ ان کے خلاف لکھتے چلے آ رہے ہیں اور لوگوں نے کہا یہ گمراہی ہے غلط بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے اور یہ تجدید اور اجتہاد یہودیت میں نہیں تھا لہٰذا وہی فلسفہ چل پڑا یہ ختم نبوت کا صدقہ اور اس کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نظام دی کیونکہ خدا کو پتا تھا اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد مانے گئے ہیں یہ ایسے کارنامے سمجھے حضرت کہتے ہیں کہ محمد عاشق نے جب یہ باتیں دیکھی تو اسے گویا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس راستے میں جو شکو کو شبہات ہیں انہیں دور نہ کیا جائے اور جو اختلافات کی وسیع وادی ہے اسے نہ پوچھا جائے یعنی مطلب یہ کہ اگر میں چاہوں عاشق صاحب نے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ خدا کے اس دین کو عقل کے مطابق لوگوں کی سمجھ زمانے کی زبان کے مطابق بیان کیا جائے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اتنی محنت نہ کرنی پڑے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ بلا لہ یتب اللہ اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص محنت نہ کرے اور آدمی کون ہو یہ کون من کرا الباب آدمی ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو مطلب یہ ہوا کہ محمد عاشق صاحب نے سوچا کہ جب یہ کام کرنا ہی ہے اتنی بڑی کتاب لکھوانی ہے اتنے بڑے کام کرنے ہیں تو آدمی تلاش کرو اور آدمی ایسا ہو جو سب سے پہلے دروازہ کٹکھٹانے والا ہو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو دروازہ کٹکھٹانے کا لکھا ہے کا محاورہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے اس علم میں بہت سے لوگ اور بھی گزرے ابن خلدون پلتون الدین منف السلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ خوب لکھتے ہیں شریعت کے اثرات اور حکم پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود چونکہ مطالعہ ایسا بہت وسیع نہیں تھا اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ پہلے بھی ایک شکایت کی بات ارشاد فرمائی تھی بک اللہ داوابدہ اور ایسا آدمی چاہیے کہ ان علوم میں سے کسی علم کو بھی وہ پکارے تو علم کو انہوں نے تشویش دی ہے وحشی جانوروں سے الوابد استحاد یعنی ایسے وحشی جانور جنگل کے جنہیں کوئی قابو نہ کر سکے آدمی ایسا چاہیے جو اس علم جس علم کے علم نام کے وحشی جانور کو پکارے تو وہ اس کی پکار پر لب کے حاضر ہو مطلب یہ کہ اس آدمی کا علم اتنا وسیع ہونا چاہیے اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ وہ جب ایک حکمت بیان کرتا ہے کسی بھی بندے کی تو وہ حکمت شریعت کے مزاج سے نہ ٹکراتی شریعت کی باقی چیزوں سے نہ ٹکراتی اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر جب میں مسئلہ بیان کروں گا تو اس مسئلے میں کہیں اور سے کوئی چیز آ گئی تو پھر اس کا دفاع کیسے کروں گا پھر کہتے ہیں فتح فما قدر علیہ من البلاد تو پھر محمد عاشق احمد اللہ علیہ ہندوستان میں گھومے جتنے شہروں میں جا سکتے تھے بہت شہر انہوں نے گھوم پھر کے دیکھے کلکتہ گئے دلی تو مرکز تھا ہی تھا اسی طرح لکھنؤ گئے اور بہت جگہوں پہ رامپور گئے اور انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا بہا کا من تبسم افیق العباد اور اللہ کے جو اچھے بندے نظر آئے تبسم جن میں انہوں نے یہ نشانیاں دیکھی کہ ان لوگوں کے پاس علم ہے تقوا ہے انہوں نے اپنی یہ درخواست ان کے سامنے لے جا کر رکھی اور انہوں نے کہا جناب کوئی ایسی چیز تحریر کریں کہ دین کو اگلی نسل کے مطابق پیش کیا جا سکے سوچا جا سکے کہ اگلی نسل کو کیا سکھانا ہے ہم نے لوگ جو آ رہے ہیں نیا نیا زمانے میں زمانہ کروٹیں لے رہا ہے اور نئی نئی ترقیات آ رہی ہیں ہندوستان میں تو یہ اگلی نسل کو دین کے لیے کون سی زبان آپ استعمال کریں گے کیا چیز ہوگی اور تباہ اور انہوں نے پھر ڈھونڈا سینا ہوں و ہوں اچھائی اور برائی ہوں ہوں اور انہوں نے یہ بھی جانچا دبلے پتلے اور موٹے تازے ہر ایک کو جانتے یعنی یہ انسانوں کے اوتاف بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کے جس دروازے پر بھی انہیں پتا چلا نا کہ یہاں کوئی اللہ کا اچھا بتا ہے تو اس کی اچھائی برائی اس کا دبنا پتلا ہونا موٹا ہونا علم میں اچھا ہونا برا ہونا سب چیزیں وہ دیکھتے رہے جانچتے رہے اور اپنی درخواست سب کے سامنے لے جاتے رہے کہ کچھ کرو پلم جد میں یا تکل ہو بنا یادن پورے ہندوستان میں انہیں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو انسان ان سے بات کرتا جس بات میں ان کا فائدہ تھا ان کا ذاتی فائدہ تو کچھ تھا نہیں وہ تو کہہ رہے تھے دین کا کام کرو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے ہم آئندہ آنے والے لوگوں کو خدا کا دین سمجھا سکیں تو پورا ہندوستان گھوم گئے آدمی کوئی ملا یہ ہے وہ چیز جو چند دن پہلے آپ کے اور ہمارے صدر مملکت نے کی مشرف صاحب انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس قوم میں بڑی صلاحیتیں لیکن قیادت کی کمی اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو بھی پروگرام دیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ موجود نہیں باقی چھوڑ دیں ہم ان کی باتیں یہ جو چیزیں وہ اس قوم کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے تھے برا کرنا چاہتے تھے کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ جو کچھ چاہتے تھے لوگ انہیں نہیں ملے جو کر سکتے وہ چاہتے تھے کہ ایسے افراد مل جائیں جو مدارس کے نظام کو ختم کریں اس پرانے نظام کو اکھیڑ دیں لیکن نچلے طبقے میں جو رشوت کرپشن اوپر والوں کو دھوکہ دینا جھوٹ بولنا یہ ساری چیزیں دین کے کام آ گئی اس نے کہا ختم کہانی بالکل ختم ہو گیا کہاں ختم ہوا ہے رپورٹ یہی چلی گئی جھوٹ وہ خوش ہوتے رہے اس لیے کہ وہی بہانے صدر سے نکلے نہیں نا باہر تو انہیں نہیں پتا تھا کہ نیچے والے جتنے ہیں آپ کے لوگ وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے جھوٹ بولتے لیکن یہ چیز کو پیش نہیں آئی لیے کہ ترک جو انہیں ملے تھے تو ترک جیسے بھی تھے ان کے پیچھے پانچ سو سال کی پوری خلافت خلافت کی تحریک تھی خلافت تھی قوم تھی ان میں اخلاقی گراوٹ اتنی نہیں تھی جتنی یہاں کسی بھی ان کی چیزیں نہیں چل سکی اس کی دوسری مثال بھی آپ کے سامنے ہے اتنی حالات حاضرہ سے مثال دے رہے ہیں یہ ذرا جلدی سمجھ آتی حقوق نسواں بل پیش ہوا تو خود کاف لیگ کے چالیس کے قریب قومی اسمبلی کے ممبران نے ووٹ ہی نہیں دیا تو جو ان کے دوست وغیرہ بالکل ان سے براہ راست تعلق تھا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ووٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے صاحب اللہ کو جواب بھی دینا ہے یا نہیں تو ہم نے کہا جو پیسہ اس سے کھا رہے ہو پریزیڈنٹ سے اس کا بھی جواب دینا ہے انہوں کا وہ الگ بات ہے وہ تو دنیا ہے نا کمانی ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے باقی ہم اتنے ہی دین کو بھول جائیں کہ ان کے حق میں ووٹ دے دیں حقوق میں ہم یہ نہیں کر سکتے تو بنا نے پڑھا ہوگا شوکت عزیز نے بڑا احتجاج کیا کہ اتنے قابلی کے ممبر نہیں آئے تھے ہم ان سے پوچھیں گے یہ کریں گے شو کاز نوٹس جاری ہو گئے کون پوچھتا ہے مگر بات یہی ہے کہ جب کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے پاس اتنے اپرادھ بھی موجود ہیں یعنی بڑی اچھی بات پھر دوہرائیں طبقات میں آئی ہے یہ قاسم بن محمد رحمت اللہ نے لکھی تھی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ عمر بن عبد الزیز رحمۃ اللہ نے جب شروع کیا نا تو ان کا عزم ارادہ یہ تھا کہ خلافت کو لوٹا کر وہ خلافت راشدہ جیسی کر دیں اور بنو امیہ نے جو کچھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے کہا نیلام کرو اس سامان کو تو سرکاری خزانے سے کوئی تیس چالیس ہزار تو جرابوں کے جوڑے نکلے تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ خلیفہ صاحب پہنا کرتے تھے جرابے تیس ہزار جرابے ان کے لیے خریدی گئی تو انہوں نے نیلام کروا دیے تو خیر پوری تاریخ کی بحر سے آخر بنو میاں نے دیکھا کہ یہ تو عمر بن عبد العزیز کر کیا رہا ہے تو انہوں نے جمع ہو کر کچھ بات کی تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ نے بھانپ کے کہ یہ کوئی سازش یا شیخ کے خلافت ہی مجھ سے لینی ہے تو انہوں نے کہا یاد رکھو اگر تم نے خلافت کی کوئی بات کی تو میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور بغیر کسی کے مشورے کے یہ خلافت میں قاسم بن محمد کو دے قاسم بن محمد بن ابو بکر تھے کے پوتے تھے اور بڑا ان کا عالمی اسلام میں اثر تھا بہت, بڑی شخصیات مدینہ منورہ میں میں جو سات تھے ان ان شمار ہوتا تھا کا قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ کا بڑا ادب یہ بھی کرتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جب خود گورنر رہے ہیں تو ان کی مسجد میں جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے انہوں نے قاسم بن محمد رحمت اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری مدد کریں پر میں چاہتا ہوں خلافت ایسی آ جائے جیسی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میرے نانا کی جیسے خلافت تو قاسم بن محمد رحمت اللہ نے بڑا مختصر سا جواب لکھا انہوں نے کہا کہ خدا تمہیں اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس ارادے پر اجر بھی دے گا مگر یہ یاد رکھو کہ عمر کے پاس افراد تھے عمر کے پاس آدمی تھے پر نبی کے سیزن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو آدمی تھے تمہارے پاس آدمی کہاں ہے کچھ بھی نافذ کرنا ہے تو آخر افراد چاہیے نا آگے وہ کیا کریں گے اور یہی وہ چیز تھی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئی ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی خلافت میں جھگڑے ہوئے اور عمر اور وکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے ان کی خلافتیں کیسے چلیں آپ کی خلافت میں یہ سارا انتشار تو انہوں نے فرمایا ان کے چھوٹے ہم تھے اور ہمارے چھوٹے تم تو بات تو یہی کہ جو بھی کام کرنا ہے اپرادھ چاہیے نا شاہ صاحب رحمد اللہ کہتے ہیں عاشق جو ہے پورا ہندوستان گھوم پھرے اور کوئی آدمی نہیں ملا فلم میں یہ بنا جو ان سے اس طرح کی بات کرتا اور کوئی شولہ بھڑکتا ہوا لے کے آ جاتا یعنی روشنی ملتی اور وہ جس کام کے لیے اٹھے تھے اتنے بڑے کام کا فرق کوئی نہیں ملا مطلب جب محمد عاشق مایوس ہوئے یہ دیکھ علیہ علی تو انہوں نے مجھ سے اصرار کرنا شروع کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی نے دیکھا جب یہ حال تو مجھے نچوڑ لیا اور پھر اس کے بعد بلبنی و ہم سکن اور میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے پوری طرح قابو میں کر لیا سارا اور جب بھی میں نے ان سے معذرت کی میں نے کہا بھائی یہ کام میرے میرے بس کا نہیں ہے تو انہوں نے مجھے وہ حدیث کیا دلائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی لدام پہنا دی جائے محمد عاشق مجھ پر مصر ہو گئے اور مجھ سے انہوں نے کہا بھائی یہ کام کریں آپ آپ اتنے اہل ہیں محمد عاشق رحمت اللہ علیہ وفات کے وقت جو حاضر تھے انہوں نے حضرت کے حالات لکھے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں وفات سے پہلے بتا دیا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے تو یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کا جو نزول ہوا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے وفات کے وقت اور جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ اکابر اولیاء اللہ کے ساتھ جو خدا کے مہربانیاں ہوتی تھیں حضرت کے آخری وقت میں نے وہ دیکھا تو عزر فرماتے ہیں مجھ سے اصرار کرنے لگے اور مجھے پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا یعنی مطلب یہ سارے الفاظ شدید اثرات کے لیے استعمال انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو یہ کام کرنا ہے اور میں نے ان سے معذرت کر دی میں نے کہا اتنا بڑا کام کہ پوری شریعت کے نظام پہ کوئی نظر ڈالے پھر اس کی حکمتیں بیان کرے پھر اس کو لکھے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے مجھے حدیث یاد دلائی وہ وہ حدیث پڑھتے رہے جو حدیث ہے کہ لگام ڈال دی جائے گی اصل میں وہ حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عنہ کی حضرت معاذ رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ لوگوں کے پوچھنے پر یا لوگوں کی طلب پر یا لوگوں کی ضرورت پر اس کا اظہار نہ کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو آگ کی جہنم کی آگ کی لگام پہنا دیں گے گھوڑے کی طرح باندھ دیں گے مطلب یہ کہ کام کیوں نہیں جب اتنا علم دیا تھا تو اس علم کے مطابق اس کی نشر بھی ہونی چاہیے تھی اشاعت بھی ہونی چاہیے تھی یہ کام کیوں نہیں کیا یہ وہ چیز تھی شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں انہوں نے حدیث مجھے سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی زیادہ عام ہوئی ہے ابتدائی دور میں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے یہ کہا کہ لوگوں میں تمہیں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی حسن الطبی بنساری رضی اللہ عنہ تھے اور وہ کی کی استنبول فتح میں گئے اور انہوں نے وفات سے پہلے کہا لوگوں میں بس واحد آدمی ہوں جسے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور میں نے آج تک بیان نہیں کی اس لیے بیان کر دیتا ہوں یہ حدیث کہ تم سن لو یہ نہ ہو کہ علم کا بوجھ میرے ذمے باقی آ جائے اسی طرح سے رضی اللہ عنہ کی روایات میں بھی آتا ہے اور وہ حدیث یہی ہے کہ منصوبہ سب سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جسے وہ جانتا تھا تم مسئلے کو چھپا لیا چھپانے کا مطلب یہ کہ بغیر کسی کے چھپا لیا کبھی کبھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے شر کے لیے تنگ کرنے کے لیے اس سے جان چھڑانی ضروری ہو جاتی ہے کبھی کبھی کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے اس لیے کہ دوسرے کو رچ کر دے کہ تمہارا علم کم ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے تنگ کرنا ہوتا ہے دوسرے کو اس میں بھی آدمی چھڑا لیتا ہے جان ایک یہ کہ بغیر کسی وجہ کے وہ اپنے علم کو چھپائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ الجما یوم القیامت بلی جام منار جہنم کی آگ کی لگام بنا کے اس کے منہ میں دے دی جائے گی کہ تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا علم اللہ نے دیا تھا کیوں نہیں پھیلا تو شاہ صاحب کہتے ہیں پھر وہ یہ حدیث مجھے سناتے رہے اور پھر یہ حدیث جو انہوں نے مجھے سنائی ہے تو اس حدیث کے سننے کے بعد انہوں نے مجھے لگام دینے کی حدیث یاد دلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے مجھے پوری طرح خاموش کر دیا اور پھر میرے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی وسالت زیر المسائب اور جو میری معذرتیں تھیں پر نالے انہیں بہا کر لے گئے یعنی دلائل جو تھے وہ بارش کی طرح برسے تھے اور میں جو معذرت پیش کر رہا تھا اس بارش کے پانی نے پرنانوں سے جب وہ نیچے آیا تو میرے دلائل کو بہا کر لے گیا وہ اے کن تو انہا اے قبر اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بہت ہی بڑی آفت ہے جو مجھے طے سکتی ہے بہت بڑی مشکل ہے جو اب پیش آ رہی ہے بہت بڑا میرا امتحان ہے جو مجھے یہ دینا ہے وہ اللہ لما کن تو الحم تو سورت اور پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ نے جو مجھے الہام کیا تھا نا کہ خدا مجھ سے کوئی کام لے گا اب وہ الہام پورا ہونے کا وقت آ گیا وہ کا سبق علی گل کتاب اور میں سمجھ گیا کہ اب خدا کی تقدیر یہ کام کروائے گی وہ اللہ امر ان کا توجہ باب اور ہر طرف سے مجھے فکر نے گھیر لیا کہ تم یہ کام کرو تم یہ کتاب لکھو اور سے اس نے اتنی سنائی دلائل اتنے دیے کہ ہندوستان میں بس ایک در سے میرا مل گیا اور اس نے کہا میں پورا ہندوستان سن چکا ایسی پائی کی چیز کو بیان کرنے والا ہے نہیں حضرت آپ کریں توجہ اللہ میں نے اللہ کی طرف توجہ کی بس تخت تو اور اللہ تعالیٰ سے استخارا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے دونوں طرح آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا استخارے کی پڑھتے تھے اللہ لی وقت لی اللہ میرے لیے انتخاب فرما دے اے خدا جو میرے سامنے دو راستے تین چار چیزیں آ گئی ہیں ان میں سب سے اچھی چیز میرے لیے چن دے اکثر یہ دعا مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت چھوٹا استخارہ ہے اور دوسرا وہ آپ نے سکھا دیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ دو رقبیں پڑھو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دعا کر عمنی عمت و قبل علم کا وہ پوری ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھاتے تھے اور اتنی زیادہ تلقین کرتے تھے جیسے جاب رضی اللہ عنہ نے کہا جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے اس طرح استخارہ سکھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہر کام میں اللہ سے مشورہ کرو استخارے میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی کو خواب آئے بہت سے لوگوں کو خواب سے مناسبت ہوتی ہے بس جو ہی آنکھ لگی وہ خواب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس دنیا میں گھومتے ہیں آنکھ کھلنے تک پھر یاد بھی رہتے ہیں پھر کچھ لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا اور کچھ ہیں جو مدتوں کوئی خواب نہیں دیکھتے تو یہ اپنی اپنی طبیعتوں کی بات ہوتی ہے خواب کی کوئی شخص استخارے میں ہے نہیں ایک تو یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس میں جو خواب دیکھنے وہ سمجھتے ہیں قطعی اور حتمی حکم یہی ہے کہ بس یہی کرتے ایسے نہیں ہے استخارہ کرے اور جو عقل میں بات آتی ہے وہ کرے چاہے جیسے بھی خواب نظر آتے کچھ ہو جائے خوابوں میں وہ دیکھے عالم بیداری میں عقل کیا سکھاتی ہے کیا چیز زیادہ بہتر ہے کرنی استخارے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے صحیح کام وہ کر رہا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا لے گا برکت نہیں دے گا ہٹا دے گا اور استخارے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے چیز کو چھوڑ دے گا لیکن اللہ تعالیٰ اسی چیز کو لے آئے گا اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ اسے بھی دے دے گی اس سے خواب کی ایک تو یہ اور ایک دوسری مشکل یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں لیکن ہمیں آج تک بھی یہ آئی کہ یہ صورت پڑھو اس طرح استخارا کرو اس طرح کرو یہ کرو بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ یہ استخارا کرنا ہے دو رقبے پڑھ لو یہ دعا مانگ لو یہ نہیں تو یہ دعا مانگ کہ اللہ میرے لیے انتخاب کروا دے اللہ میرے لیے تو چناؤ کر دے تو اب کیا کون سی بزرگی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اپنے پاس سے دعائیں لوگوں کو سکھاؤ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ سکھا دی اس جیسی کوئی چیز نہیں بس ختم ہوئی بات اس صورت کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اس آئس کو پڑھنا ہے اس رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقف کون ہو سکتا یہ ہے وہ چیز جہاں پہنچ کے بات چیزیں بڑے بڑے لوگوں کی تکرار ہوئی ہیں اور اس کی کوئی توجہ نہیں سوائے اس کے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے جب حدیث میں بات آئی ہے اور اہم مجتہدین نے اس پہ اجتہاد کے معاملے میں کچھ نہیں کیا انہوں نے اسے ایز اٹ بالکل رہنے دیا کہ بس یہی طریقہ ہے بس اس پہ عمل کر یا تو اجتہاد ہوتا نا اما اس پہ بحث کرتے کہ اس حدیث کا کیا مقام ہے اس پہ یہ چیز ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے پھر بھی آدمی کچھ کرتا ہے کچھ نہیں انہوں نے صاف صاف کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس ایسے کر لیا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا رب تو بس کان تو ہوں اور میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ خدا بندہ میری مدد کر کہ یہ جو کچھ عاشق اصرار کر رہا ہے اب اس کا کیا کریں تو میں نے اس اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور خدا سے مدد مانگی بخرج تو من الحول والقوت بالکلیہ اور بالکلیہ میں فارغ ہو گیا تمام اپنی خواہشات سے یعنی میں اپنی پوری طاقت اور قوت جو مجھ میں تھی میں بالکل باہر نکلا کسی فکرے کی تشریح کی ہے کہتے ہیں ایسے ہو گیا وہ سر تو کل میت کی ید الغ کی حرکات اور میں پھر اس طرح ہو گیا جیسے میت غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کی کی حرکات حرکتیں غیر اختیاری ہوتی ہیں میں جب ہاتھ اٹھایا گر گیا تو اس اپنے اختیار سے نیچے تھوڑا ہی کیا بس وہ گر گیا اس کا کہ اس کو کوئی اختیار باقی نہیں رہا تھا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس طرح کر دیا اور میں نے کہا خدایا یہ جو کام ہے یہ کیسے ہوگا وہ شرارت و سیما ند نہیں ہی اور پھر میں نے کیا کیا یہ کام شروع کیا کیا کام تھا وہ آتفانی آ رہی میں اس کام کی طرف چھپ گیا رات اللہ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب زاری کر کے رو رو کے خدا سے مانگا کہ یو صرف اقل ملالی اللہ اگر آپ نے یہ کام لینا ہی ہے تو اے فضل پھر میرے دل کو جو ملائی ہیں ان سے ہٹا دے اگر یہ کام آپ نے مجھ سے لینا ہی ہے تو خدایا جو کھیل کود کے کام ہے فضول کام ملالی لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ نہیں ہے وہ تو ایسے بڑے آدمی تھے کہ ان کے اوقات ان کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہو سکتا تھا نہ وہ کرتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ اپنے والد کے متعلق لکھا ہے شاہ اللہ رحمۃ کے متعلق کہ میں نے والد کو دیکھا وہ صبح آ کے بیٹھتے تھے فجر کے بعد ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے اپنے کاموں سے اور پھر وہ پڑھنا شروع کرتے تھے لکھنا شروع کرتے تھے اور زہر تک وہ لکھتے تھے پڑھتے تھے اور لکھا ہے کہ میں نے دیکھا والد صاحب کو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی کروٹ بھی بدلی ہو بس جس طرح آ کے بیٹھ کے اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے تھے اتنی اپنی حرکت اپنے جسم کے بارے میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ ذرہ برابر کوئی چیز کی نہ پیش آئے بادشاہ وقت ملنے آیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا کام کرنا تھا جس سے نماز انہوں نے اثر کی نماز پڑھائی اسے ہی بچھا دیا ایک کونے پہ خود بیٹھ کے دوسرے پہ اس کو بٹھا لیا بادشاہ وقت تھا تو اس نے باتیں پوچھی کہ مجھے مملکت میں کیا کیا کرنا چاہیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا اور وہیں سے رخصت کر دیا مطلب یہ تھا کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کو دیا جا سکے شاہ صاحب رحمتہ اللہ نے اس معاملے میں انہوں نے بڑا کام کیا اتنا اتنا زیادہ اللہ نے انہیں رسوخ دیا تھا علوم میں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک علم میں اپنا ایک شاگرد بنا دیا کسی کو حدیث پڑھا دی کسی کو تفصیل پڑھا دی کسی کو فکا پڑھا دی اب جو بھی پڑھنے آتا تھا فرماتے تھے میرے ان شاگردوں سے پڑھ ان سے رابطہ رکھو ان سے پڑھو اور جو کوئی مشکل بات آ جائے پھر میرے پاس آ جاؤ میں تو سمجھا دوں گا اور اسی طرح ان کی تربیت کا نظام چلتا رہا شاہجہاں فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی پھر گڑ گڑا کے کہ پردگار کا یہ کام ہونا ہی ہے تو میرے دل کو ان فضول چیزوں سے ہٹا لے وہیں یوریا نہیں یہ اور دوسری دعا میں نے اللہ سے کی یا پروردگار چیزوں کو ایسے دکھا جیسے اس کی حقیقت بہت بڑی بات اشیاء جو نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوں اشیاء کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے صورت کچھ اور ہوتی ہے آیا نا پرانے کریم میں بھی کہ وہ کشفت کا اور جو ملکہ تھی اس نے اپنے پانچ کے اوپر کر لیے حقیقت پوری جگن وہ سمجھی کہ یہ فرش ہے یہ سارا پانی ہے تو شلوار بھیگ نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا سر کا من قوالی یہ تو ہم نے شیشے کا فرش کچھ پانی نہیں آدمی دیکھتا کچھ ہے اس کی حقیقت کچھ ہوتی وہ حیران رہ گئی کہ میں تو پانی دیکھ رہی ہوں اور حقیقت میں یہ شیشہ ہے اس خوبصورتی سے جوڑا ہے تو وہ اللہ پہ ایمان دیا تو اشیاء جو کچھ نظر آتی ہیں حقائق کچھ اور ہوا ہیں شے اور چیز ہے دیکھنا اور چیز ہے حقیقت اس کی اور ہے اور حقیقت بھی کبھی کبھی جو نظر آتی ہے اس کے بھی پیچھے ایک حکم ہوتا ہے اور حکم کچھ اور ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حقیقت ہم دیکھتے ہیں وہی حضرت موسا علیہ السلام السلام نے دیکھا بچے کا قتل اور انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی تھا انہوں نے کہا اچھی خاصی پاک ایک جان کو بغیر وجہ تم نے مار دی ہے تو وہاں پالتو ہوا نبی میں نے خود تھوڑا ہی مارا یہ تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس بچے کو اس عمر میں ختم کرنا ضروری ہے اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کے ماں باپ جو اتنے اچھے نیک ہمارے مومن بندے ہیں دونوں کو یہ کافر بنا کے چھوڑے گا تو اشیاء کی حقیقت تک کوئی پہنچے یہ ہوتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مہربانی ہو رہی نہ اسی لیے بعض بزرگوں کے متعلق جو آتا ہے نا کہ وہ چہرے پہ نکاب ڈال لیتے تھے وہ اس لیے کہ اشیاء حقیقت کے اعتبار سے جب نظر آتی تھی نا تو وہ تاب نہیں ہوتی تھی دیکھنے کی وہ کہتے تھے اس سے بہتر ہے ہم سے بند کر آدمی ہے ٹھیک ٹھاک ہے بظاہر اس میں کچھ نہیں ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے کس صورت میں کتے کی صورت میں وہ بندر کی صورت میں دیکھتا ہے تو اگر خواب سچا ہو یہ پہلی شرط ہے اگر خواب سچا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر وہ صفات جانور والی پائی جاتی ہے تو اب آدمی لوگ تو اسے آدمی دیکھتے ہیں لیکن یہ جو نظر سے دیکھ رہا ہے نا یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں یہ کتے والی صفات ہیں اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی مجھے اس کے ساتھ ہی معاملہ کرنا صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ تھے کہ ایک آدمی یہاں پڑا رہتا تھا لاہور میں ایک گلی میں ایسے ہی سے فیلا تو حضرت میں ایک دن جو اس گلی میں سے گزرا تو وہ اٹھ کے مجھے گلے ملا اور بڑی محبت سے تو لوگ کہنے لگے حضرت یہ تو ساری زندگی پاگل ہی رہا یا مجنو دیوانہ تو ہم تو اسے ایسے ہی سمجھتے تھے یہ کیا آپ سے کیسے ملا ہے حضرت فرمایا آپ کیا معلوم اس سے پوچھو تو اس سے پوچھو اس نے کہا احمد علی پورے لاہور میں یا تو میں آدمی ہوں یا آج تمہیں دیکھا ہے تو جب آدمی میں نے دیکھا تو میں نے کہا ذرا ملوں پھر کہا آدمی آج تک نظر ہی نہیں آیا کوئی کتا پھرتا ہے کوئی دلی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے ایسے ہی پھرتے تو جو اندر کی روح ہے نا یہ غالب آ جاتی وہ جو اندر کے اوساف ہیں یہ غالب آ ہیں اور جو آدمی جس گناہ میں جتنا شدید ہوتا ہے اس کا اثر اس پہ اتنا ہی زیادہ ہے قاتل ہوتا ہے نا خون بہاتا ہے قتل کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے حتیٰ کہ وہ آ کے بیٹھے نا تو بعض لوگوں کو اس سے وحشت شروع ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا ملے وہ اصل میں اس سے وحشت نہیں ہے اصل میں وہ خون سے وحشت اسی طرح بعض لوگوں کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو جن لوگوں کے دل میں احساس ہوتا ہے یا تو وہ اللہ کے نیک بندے یا اس کے قریبی عزیز ضروری نہیں ہے نیک ہوتے قریبی ہیں لیکن ان میں وحشت شروع ہو جاتی ہے اور وہ آخر آ جاتے ہیں کہ اب بھائی ہے باپ ہے ماں ہے نہ اس سے میں چاند چھڑانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں میری طبیعت ان سے گویا بھر گئی ہے کیا کروں یہ کیا ہوتا ہے وہ اصل میں موت نے اس میں پنجے گاڑ دیے ہوتے ہیں موت وہاں آ رہی ہوتی ہے تو اس کو خدا اس لیے اطلاع نہیں کرتا اس موسیقی کے بیچارہ تو غم سے ویسے ہی مر جائے شاید لیکن احوال اور آثار اس کی روح دیکھ لیتی ہے کہ اچھا یہ تو جانے والا ہے تو نتیجہ یہ کہ اس کا دل ایک طرح سے بھر بھی جاتا ہے اور نہیں بھی بھرتا بلکہ میں جان چھڑا نہیں چھڑاتا اس لیے کہ اپنے عزیز ہے کیسے سمجھ نہیں آتی ایسی مقمصے کی کیفیت آ جاتی ہے یہ روح پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی کہ میں نے کہا اللہ چیزوں کو ایسے ہی دکھا جیسے کہ یہ اور شاہ صاحب رحمت اللہ کو یہ جو کمال اللہ نے دیا تھا نا یہ اسی کی وجہ سے بات ہوئی کہ انہوں نے احمد شاہ کو خط لکھا ابدالی کو کہ ہندوستان آؤ اور مرہٹوں کا کچھ علاج کرو پھر خط لکھا پھر آخری خط جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا اس نے لکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہندوستان کو سنبھالو اور مرحٹوں مرٹوں کا علاج کرو اور پھر احمد شاہ جب آیا ہے تو چھ لاکھ مرہٹے مارے گئے اگر یہ نہ مارے جاتے اور اگر وہ احمد شاہ ابدالی کا حملہ نہ ہوتا سترہ سو باسٹھ تریسٹھ کی تاریخ نہ ہوتی ہندوستان میں شاید مسلمانوں کا وجود ہی باقی نہ رہتا مرہٹے مار دیتے جہاں جہاں جاتے تھے مار دیتے تھے مسلمانوں کو قتل عام ہو گیا تھا بھارت کری ہو گئی تھی کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر تھی جس نے اس چیز کو دیکھا اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا ان کا میں نے اللہ سے دعا کی وہ یہ جینانی اور میں نے کہا اللہ اس کے ساتھ ساتھ میرے جسم کی سلامتی مجھے سیدھا رکھ ہو لسانی اور مجھے ایسی زبان دے جس کے ذریعے میں اظہار کر سکوں اور علی کی مختح من المقال اور اللہ گفتگو میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو بھی دور کر دے گی اور فکر نہیں حال اور اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں سچائی کو بیان کروں ہر حال میں سچائی پر قائم رہوں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ کا کمال ہے فجت اللہ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے لوگوں سے ٹکراتی ہیں لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے تو بحث الگ ہے لیکن جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا تھا بالکل ٹھیک اسی طرح سچائی پہ چیزیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے اللہ کی طرف سے جو الہامات ہوتے رہے ہیں یا خدا نے جو چیزیں بھی ان پہ لکھی ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی اور کہتے ہیں پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ احرد ماں یا جو کی صدری میرے سینے میں جو چیز کھٹکتی ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا اے اللہ اس کو بھی سیدھا کر دے جو عالش ہو فکری اور اے پردگار جو میری سوچ ہے اس کو بھی ٹھیک رکھ نہ وہ قریب مجیب اور بلا شبہ اللہ کی ذات قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے یعنی وہ اس اعتبار سے کہ اس نے میری دعاؤں کو سنا اور جو میں چاہتا تھا وہ چیز میرے ساتھ سامنے آئی پھر میں نے اسے لکھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ کو لکھا بھی ہے پھر پڑھایا بھی کراچی میں ایک نسخہ میں نے شاہ صاحب رحمت اللہ کا دیکھا ہے وفات سے پہلے تین سال پہلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس نسخے سے اپنے شاگردوں کو خود یہ حجت اللہ پڑھائی تو شاہ صاحب رحمت اللہ کے مقدمہ بس ایک پیراگراف رہ گیا ہے آئندہ پڑھ لیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں پھر اس کا نام تجویز کیا اور یہ ہے وہ چیز یہ چوتھا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں نے دیکھی پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا پھر مجھے قلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے دیا یہ تو باتیں اس عالم کی تھی محمد عاشق نے جو مجھے پکڑ لیا اور اقرار کیا تو میں اپنے بھائی سے انکار نہیں کرتا یہ چار وجوہ ہوئی بنیادی طور پہ پھر جا کر یہ کتاب کہہ دی the love.